استغفار غصے کا علاج حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب غصہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناک کو ملتے اور فرماتے اے عائشہ یہ دعا پڑھ اللہم رب محمد اغفر لی ذنبی و ادب غی و قلبی و جنی مم الفتن ترجمہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب میرے گناہ معاف فرما اور میرے دل کے غصے کو ختم فرما اور مجھے گمراہ کن فتنوں سے بچا عن القاسم ابن محمد ابن ابی بکر قول كانت عائشه رضي الله عنها اذا غضبت عرك النبي صلى الله عليه وسلم بانفها ثم يقول يا عويش قولي اللهم رب محمد الى اخره